عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا یعنی اپنے نور کا پرتو تو جس پر یہ نور پڑ گیا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جس پر نور نہ پڑا تو وہ گمراہ ہو گیا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم پر تقدیر کا قلم خشک ہو چکا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بیالیس یہ حدیث صحیح ہے